بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی سورہ لقمان میں ایک تعلیم ان الفاظ میں دی گئی ہے وصبر علامہ اسابق ان نظال کا من عزب العبور اور تم صبر کرو جو مثبت پڑے تمہارے اوپر یہ ہمت کے کام ہے یہ بلا شبہ ہمت کے کام ہے یہ ایک بہت ہی جنرل تعلیم ہے پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے اس میں جو عدب کا لفظ ہے ادب کا مطلب ہوتا ہے عزم کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمنیشن عزم کا مطلب ڈٹرمنیشن یعنی جو تمہارے پر حالات گزرے ہیں انوانٹیڈ اس پر صبر کرو تو کیا ہوگا تم تمہارے اندر ڈٹرمیشن صفت پیدا ہوگی عزم کی صفت پیدا ہوگی جمنے کی صفت پیدا ہوگی دیکھیے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا میں چاہے مذہبی کام ہو یا سیکولر کام ہو ہمیشہ اس کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کے جو اس کے لیے ڈیزائربل نہیں ہوتے جو اس کی پسند کے خلاف ہوتے ہیں تو ایسے حالات جب پیش آئیں تو ایک طریقہ یہ کہ آپ ریئیکٹ کریں آپ کمپلین کریں آپ پروٹیسٹ کریں آپ ایموشنل ہو جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ حالات ایک ہی بار پیش نہیں آئیں گے بار بار آئیں گے تو اگر آپ اس پر ریئیکشن کا طریقہ اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آگے حالات جو پیش آئیں گے اس کے لیے اپنے آپ کو انکمپ بنائیے ایسے حالات ایک بار نہیں آئیں گے ہمیشہ آئیں گے مذہبی کام بھی سیکولر کام بھی بار بار بار بار آئیں گے تو پہلی بار جب آپ کو ایسی مشکل پیش آئے تو پہلی بار اپنے کو ادب کا طریقہ اختیار کیجیے تاکہ اس معاملے اس طرح کے معاملے میں آپ کے اندر ڈٹرمیشن کی کوالٹی پیدا ہو ڈٹرمیشن کی پر آپ پختہ ہوتے چلے جائیں ہوتے چلے جائیں ہوتے چلے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا فارمولہ ہے آدمی اگر اشارات پیش آنے پر غصہ ہو جائے وہ ریئیکٹ کرے شکایت کرنے لگے تو کیا ہوگا اس کے اندر اس کے مائنڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں وہ پروسیس جاری نہیں ہوگا انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے بنتی ہے اچانک نہیں بنتی ایک دن میں نہیں بنتی تو جب پیش آئے اور آپ اس میں صبر کریں یعنی پیشنس کے ساتھ اس کا سامنا کریں اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر اس پروسیس جاری کیا جو دن بن آپ کے اندر ڈٹرمنیشن عزم ہمت کو بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا اور اگر نہیں کیا آپ نے تو آپ نے اس پروسیس کو روک دیا تو پروسیس کو آپ روک دیا تو کسی اور طریقے سے آپ اپنے اندر اس کوالٹی کو پیدا نہیں کر سکتے تو مذہبی زبان میں کہیں گے کہ یہ ایک ریوارڈیبل عمل ہے اللہ خاص کا انعام ہے سیکولر زبان میں کہیں گے تو یہ ہوگا کہ لا آف نیچر کے مطابق ہی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں آپ لا آف نیچر کو اگنور کر کے کوئی کام کامیابی یہاں حاصل نہیں کر سکتے تو جب آپ پیشنس کرتے ہیں پیشنس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لا آف نیچر کو ایکسیپٹ کیا لا آف نیچر کو فالو کیا اور اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں اس کے کہ آپ نے لا آف نیچر کو نظر انداز کر دیا لا آف نیچر کے مطابق جو موقع تھا آپ کو اس کو کھو دیا آپ نے تو یاد رکھیے پیش یعنی ناخوشگوار طور پر جو باتیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کرنا صرف سب کا نہیں ہے وہ اپنے اندر ایک ٹریننگ کا ایک پروسیس جاری کر رہا ہے ایسی ٹریننگ جو آپ کے اندر ہمت بڑھائے گی حوصلہ بڑھائے گی ڈیٹرمیشن لائے گی اور آگے جو پیش آنے والے ہیں حالات ان میں آپ زیادہ طاقت کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے ہوئے کامیاب کامیابی کے منزل تک پہنچے گئے تو یہ چھوٹے سے آیت میں بہت بڑا سبق ہے اور اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے گھر کے معاملے سے سوسائٹی کے معاملے سے ملک کے معاملے سے ہر جگہ یہ اپلیکیبل ہے پھر جب آپ اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا آپ کو ذہن بیدار ہوگا آپ کے ذہن میں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی آپ کے آپ کے ذہن میں اویکننگ آئے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں انسان کے لیے کہ جب بھی کوئی پسند کے خلاف بات پیش آئے تو کبھی بھی اس پر ریئیکٹ نہ کرے وہ کبھی بھی نہیں اس کو اپنے آپ کو سنبھال کر سوچے کہ ایسا کیوں ہوا میرا صحیح ریسپانس اس کے مقابلے کا ہونا چاہیے جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس میں آپ کو صحیح رائٹ ریسپانس دینا پڑتا ہے تو رائٹ ریسپانس کوئی ریڈی میڈ کوالٹی نہیں ہوتی آپ کو سوچنا پڑتا ہے اپنے کو سنبھالنا پڑتا ہے تب آپ جان پاتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے اس موقع پر میرے لیے رائٹ رسپانس کیا ہے اس سے ذہنی ارتقا ہوتا ہے اخلاقی بلندی آتی ہے ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے یہ سارے فائدے اس میں ہیں چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بڑی ترقی حاصل کر سکیں